حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم حاصل کر لو مجھ سے اللہ کا حکم حاصل کر لو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک راستہ اور قانون مقرر کر دیا ہے کمارے لڑکے اور کماری لڑکی کی سزا سو کوڑے مارنا اور ایک سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا سو کوڑے اور سنسار کرنا ہے سنا ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچاس